ناصر ہو آڈینس میں سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو کائنڈلی وہ کر سکتا ہے اپنے جس نے سوال کرنا وہ ہینڈ ریز کرے والنٹیئر مائک آپ تک پہنچا دے گا کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ سلمان آصف صاحب سے بالکل پوچھے جی اگر ہینڈ ریز کرنا نہ آتا ہو تو آپ ہاتھ بلند کر سکتے ہیں السلام السلام علیکم جی وعلیکم سر ابھی ساری گفتگو سنی آپ کی تو اس میں ایک سوال مست کہ شاعری تو خود سمجھنے کے لیے بہت وقت درکار ہے اور ایک استاد ہمیں چاہیے کو یہ کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں اور ظاہر ہے سن کے بہت دل کیا کہ اس شاعری سے جو ہے وہ ہمارے بچے بھی کہیں نہ کہیں کنیکٹ کریں اس کو انٹرنلائز کریں تو اس کا آج کے دور میں جب ماں باپ کو خود نہیں اس کی مطلب اتنی جو ہے وہ سمجھ تو پھر یہ چیز کس طریقے سے بچوں میں آگے ٹرانسفر کی جائے جزاک اللہ خیر جی اللہ آپ کو خوش رکھے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے بچے اس وجہ سے پریشان رہتے ہیں کیونکہ ان کے والدین انہیں محمد بن قاسم بنانے پہ تلے ہوئے بچہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے محمد بن قاسم کیوں بنا رہے ہیں خود کیوں نہیں بن جاتے میں نے کیا قصور کیا ہے کہ مجھے محمد بن قاسم بنانا چاہتے ہیں خود نہیں بنتے مطلب یہ سارا زور اپنے آپ کو اچھا بنانے پہ لگائیں دیکھیے میں آپ سے بات عرض کروں بچوں کو ہر اس چیز کا یقین محکم ہے جو ہمارے اندر اعتقاد کی سطح پر اترا ہوا ہے مثال کے طور پر سب سے زیادہ پریشان اما جان کو کس کون سی چیز گم ہو جائے تو آپ سب سے زیادہ پریشان ہوتی ہیں بچے کو پتا ہے سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے اس کو پتا ہے کون سی چیز میں جان کم رہ گئی ہے تو اس میں دوبارہ جان ڈالنے کے لیے میں کیا ڈھونڈتا ہوں چارجر ڈھونڈتا ہوں میرا موبائل ادھر ادھر ہو جائے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں میں نے بچے کو کبھی یہ بتایا فضائل موبائل آئیے بیٹا موبائل کی اہمیت پر میں کچھ کوئی واقعات سنائے ہوں کچھ اخوال زری سنائے ہوں کبھی بھی نہیں کہا دیکھیے جس چیز کی اہمیت ہمارے دل کی گہرائی میں موجود ہے ہماری صحبت کے فیض سے وہ آگے منتقل ہو جاتی بے یقینی تشکیق عدم تحفظ کا احساس مروبیت یہ آگے منتقل ہو رہی ہے تو بچے کو پتہ ہے کہ میں انگریزی بولتا ہوں تو میری والدہ جتنی خوش ہوتی ہیں کسی اور چیز سے نہیں ہوتی تو یہ ہمارے ذہنی مسائل ہیں ہماری مروبیت کے معاملات ہیں بس اپنے اوپر کام کرنا ہے اور بچوں کو اپنے سے بہت گہرا تعلق بنانا ہے یہ جو ماڈرنزم ہے نا یہ انڈیویژلزم پیدا کرے گا ماں باپ کے تعلق کو کمزور کرے گا اولاد اور والدین کے تعلق کو کمزور کرے گا زوجین کے تعلق کو کمزور کرے گا بہن بھائی کے تعلق کو کمزور کرے گا دوستوں کے تعلق کو کمزور کرے گا اور تعلق کی کمزوری کا مطلب یہ ہے کہ ایسار اور قربانی مشکل ہو جائے یعنی آپ یعنی ان لوگوں یعنی گھر میں جو لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی خیر اس صورت میں کریں جب وہ آپ کے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ کریں یہ میرے لیے یہ کرتے ہی نہیں ہے تو میں ایسا کیوں کروں تو بھائی یہ تو کاروباری اخلاقیات ہوتی ہیں منڈی میں چلتی ہیں گھر میں تم انہیں گھسیٹ کے لے آئے ہو یہ تمہارا مسئلہ ہے تو یہ جو محبت اور تعلق کی سچائی ہے نا یہ اگر ہمارے اندر اپنی اولاد کے تعلق سے پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ یہ چیز آگے اور ہم خود اس پیغام کو انٹرنلائز کریں تو یہ انشاءاللہ آگے پہنچے گا جزاک اللہ خیر جی آخری سوال لیں گے جی پلیز جی, جی، بھائی صاحب جی جی سیکنڈ لاسٹ رو میں جی السلام علیکم وعلیکم السلام میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ سر سید کا ایک نظریہ تھا مسائل کو دیکھنے کا اور ایک اکبر الہ آبادی کا نظریہ تھا اور اقبال نے جو تشخیص کی اور جو سلوشن دیا وہ اکبر الہ آبادی کے نظریے سے تھا اسی طرح شکوہ جواب شکوہ میں بہت سے اس وقت کے واقعات ہیں جن کی معروضیت شامل ہے اب بحیثیت طالب علم ہم ان اس شاعری کو کیسے اپروچ کریں کہ ہم ان معروضیت کو بھی سمجھ سکیں ان نظریات کا بھی فہم حاصل کریں کیونکہ آج کے دور میں ایسی کتابیں ایسے موضوعات پہ گفتگو بہت کم ہے تو ہم طالب علم بن کے اس کو کیسے بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کی کیا رہنمائی ہے سبحان اللہ جی بہت شکریہ دو تین چیزیں پہلے مرحلے پہ کریں ضیاء محی الدین صاحب کی آواز میں جس حصے کو منتخب کریں وہ کئی دفعہ سنیں کئی دفعہ اس کے بعد الحمرہ نے اور بھی اب کئی پبلشرز ہیں جنہوں نے آسان کلیات اقبال شائع کیے جس کے اندر جس صفحے پہ نظم موجود ہے اسی کے نیچے فرہنگ موجود ہے جو بھی ایسا دشوار لفظ ہے نیچے اس کا ترجمہ موجود ہے اس کی مدد سے سنتے ہوئے اس کو پڑھیں مطلب دیکھیں سننے سے ہوگا یہ کہ ایک صوتی مناسبت پیدا ہو جائے گی کانوں کو اچھا لگے گا اس کا ایک صوتی تاثر ہمارے قلب پہ پیدا ہوگا اور شاعری سمجھنے کے لیے بعد میں ہوتی ہے محسوس کرنے کے لیے پہلے ہوتی ہے تو اس کی جو لطافت ہے اس کی جو غنائیت ہے اس کا جو صوتی زیر و بم ہے وہ ہمیں اس کا ایک ایکسپیرینس ملے گا اور پھر ہم اسے پڑھیں اور وہ مشکل الفاظ یہاں موجود ہیں تیسرے نمبر پر یہ چیز آئے گی کہ جو تلمیحات استعمال ہوئی ہیں یعنی قرآن حدیث سیرہ انبیاء علیہ السلام تاریخ یا اس عہد کے کسی واقعے کی طرف کوئی اشارہ ہے مثال کے طور پہ کانپور کی ایک مسجد شہید ہو گئی جواب شکوہ کے پس منظر میں وہ واقعہ بھی شامل ہے تو اب اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات کی بات ہے مطلب اس کے لیے پھر آپ مطالب مطلب کلام آپ اٹھا سکتے ہیں لیکن وہ بات کی بات ہے یہاں تک بھی اگر پہنچ گئے تو انشاءاللہ کافی چیزیں بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ ٹھیک ہے جی آپ کا بہت شکریہ جزاک اللہ خیر اللہ اس نشست کو قبول کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ جزاک اللہ خیر جی ہم بے حد مشکور اور ممنون ہیں سلمان آصف صدیقی صاحب کے میں گزارش کروں گا پریزیڈنٹ یس سے کہ کائنڈلی وہ اوپر سٹیج پہ آئیے گا اور شیلڈ سر کو پیش کیجیے گا جی، ٹھیک جی ایک بار پھر ہم بے حد ممنون اور مشہور ہیں سلمان آصف صدیقی صاحب جزاک اللہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حاضرین کرام معزز مہمانہ نگرامی آپ سب کو اس اگلی فکری اور خوبصورت نشست میں خوش آمدید ہماری اس نشست کا موضوع ہے اقبال کی خودی اور غالب کی بے خودی یہ انتہائی دلچسپ اور دل آویز موضوع ہے اور اس پر آج ہم بات کریں گے یہ موضوع اس قدر وسعت رکھتا ہے کہ یہ جو دو شخصیات ہیں یہ ہندوستان کی عظیم شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے